جب حسین کی صدا کانوں سے ٹکراتی ہے کیا بتا دل ٹکڑے کیے جا جب ہوئی شام کے زندہ میں قیامت برپا جب ہوئی شام کے زندہ میں قیامت برپا بیبیاں سر پیٹ کے کرتی تھی بکا آ کے کچھ لوگوں نے دروازے پہ آپ سے کہا کیا ہوئی تازہ جپا روتے ہیں جو ابا اس سے پہلے نہ سنی اس طرح فریا و فار فریاد اس پہلے نہ سنی اس طرح فریاد فغا کیا کسی فرد نے اس قید میں دم توڑ دیا کسی فرد نے اس قید میں دم توڑ دیا کیا کسی فرد نے اس قید میں دم توڑ دیا رکے آپ اتنے دیا شام کے لوگوں کو جواب میری ماں معصوم بہن نے ابھی دیکھا ہے پاپ تو کہ بیدار وہ بابا کے لیے ہے بیتا لاکھ پھیلاتے ہیں پر وہ نہیں پاتی ہے تا وہ جو روتی ہے تو سب اہل حرم روتے ہیں جو روتی ہے تو سب جو روتی ہے تو سب اہل حرم روتے ہیں اپنی مجبوریوں میں سوری پہ جا کھوتے ہیں اپنی مجبوریوں میں سوری پہ جا کھوتے ہیں اپنی مجبوری و محسوری پہ جا کھوتے ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ بابا سے ملا دو مجھ کو مرتی ہوں شام کے زندہ میں جلا دو مجھ کو اس اسیری کی جپاؤں سے چھڑا دو مجھ کو میرے بچھڑے ہوئے بابا کو دکھا دو مجھ کو اس اندھیرے میں تسلی وہ مجھے دیتے تھے اندھیرے میں تسلی وہ مجھے دیتے تھے آئے تھے بابا میرے پاس یہاں بیٹھے تھے آئے تھے بابا میرے پاس یہاں بیٹھے تھے بابا میرے پاس یہاں بیٹھے در زندہ بھی یہاں کرتے تھے آپ یہ بکا ہند نے پوچھا کنیزوں سے محل میں یہ وہاں جا کے دیکھو تو کہاں ہوتا ہے یہ شور و فغا سن کے یہ آب بکا تن ہے ہمارا لرزا جب سینا کی سدا پانوں سے ٹکراتی ہے کے ہے جب حسینا کی صدا کانوں سے ٹکراتی ہے کیا بتاؤں میرا دل ٹکڑے کیے جاتی ہے کیا بتاؤں میرا دل ٹکڑے کیے جاتی ہے ہے الغرض پہنچی ہی ہند درے زندہ پر قفل زندہ کا دربانوں نے کھولا بڑھ کر قید خانے میں جو داخل ہوئی وہ نیک سیئر جکڑا زنجیروں سے قیدی اسے آیا نظر روپے پڑتے ہی نظر ہو گئی ہے راشش روپے پڑتے ہی نظر ہو گئی ہے راشش در دل میں کہنے لگی ہو خیر رب اکبر دل میں کہنے لگی ہو خیر رب اکبر دل میں کہنے لگی ہو خیر رب اکبر اس قدر نور ہے اس قیدی کے رخ پر واللہ شکل صورت سے یہ لگتا ہے علی کا پوتا پھر کہا دل سے کہ تو سوچتا ہے کیوں ایسا میری آنکھوں کی یہ بینائی کی شاید ہے خطا ابن شبیر ہے سجاد وہ شہزادہ ہے ابن شبیر ہے ہے سجاد وہ شہزادہ ہے ایسے جکریں گے مسلمان وہ نبی زیادہ ہے ایسے جکریں گے مسلمان وہ نبی زیادہ ہے مسلمان مشعل تھامے ہوئے کچھ آگے بڑھی دیکھا یہ ہندی میں کچھ بیویاں ہیں خاک نشی سر پہ چادر نہیں بالوں سے چھپائے ہیں جبھی نور چہروں کا بتاتا ہے کہ ہے جس طرف ہند کی زندہ میں نظر جاتی ہے زینا کوئی کلسوم نظر آتی ہے کوئی زینا کوئی کلسوم نظر آتی ہے کوئی نہ کوئی ہے بولی پھر تھام کے دل بی بیو اتنا تو بتاؤ کیوں ہے یہ آگ بکا اپنا کچھ سناؤ مجھ سے کیا پڑتا ہے چہروں سے ذرا بال ہٹاؤ اپنے ان آنسو رو کو را نہ بہاؤ آپ کو دیکھا ہے جب سے تو نہیں دل کو چین ٹکڑے ہوتا ہے جگر سنتی ہوں جب نام حسین ٹکڑے ہوتا ہے جگر سنتی ہوں جب نام حسین ٹکڑے نگر سنتی ہوں جب نام حسین مجھ کو لگتا ہے کوئی تم میں ہے بانو فروا وہ جو دل پکڑے ہے وہ لگتی ہے ام لیلا میری ہاتھوں میں ہے جس کے وہ ہے شکل کبرا زوج عباس سے ملتی ہے وہ بی بی واللہ کی زبان سے کہوں جو دیکھتی ہوں میں منظر کہوں جو میں مندر دبا سے کہوں جو دل ہوں میں منظر منہ کو آ جائیں گے صدمے سے میرے پل بج گئے صدمے سے میرے پل بج گئے کو میرے کل بجے گئے ہند کرتی تھی یہاں بیویوں سے یہ گفتار مائلے گیا ہوئی سکینہ ایک بار دوڑ کر ہند گئی اس کے قریب حالت زار گود میں لے کے کیا اس نے سکینہ کو پیار بولی تکلیف ہے کیا حال میری جان سنا بولی تکلیف ہے کیا حال میری جان سنا روتی ہو اس لیے کیا چاہیے کچھ ہم کو بتاؤ اس لیے کیا چاہیے کچھ ہم کو بتاؤ کس لیے چاہیے کچھ ہم کو بتاؤ ڈرتے ڈرتے یہ بیاں بالی سکینہ نے کیا قید خانے میں ابھی آئے تھے میرے بابا ان کے ہم راہ تھے بھیا اکبر چچا آئے تھے لینے ہمیں چھوڑ گئے تھے تنہا مجھ سے بچھڑے ہوئے بابا میرے مل جائیں گے سو جاؤں گی یہ سب سکو پائیں گے میں سو جاؤں گی یہ سب سکو پائیں گے میں بھی سو جاؤں گی یہ سب کو پاریں گے ضبط زینب سے نہیں ہو کا بولی رو کر ہند کیا پوچھتی ہے کیا نہیں کچھ تجھ کو خبر قاتل حضرت شبیر ہے تیرا شوہر بیٹھی ہے بود میں تیرے یہ ہے شہ کی دوڑ ہند پہچان لے زیرا کی یہی پوتی ہے پہچان پہچان لے زیرا کی یہی پوتی ہے باپ کے سر کے لیے روتی ہے جان ہوتی ہے باپ کے سر کے لیے روتی ہے جان ہوتی ہے باب سر کے لیے روتی ہے جا کھوتی ہے اب نہیں تاب میں یعنی سی شبیر ہے جو تاریخ کی کتب میں تحری ہوتا ہے ٹکڑے جگر پر کے بکائے ہم شیر خوب گلتا ہے قلم لکھتے ہوئے حال سبیر ختم کرتا ہوں روایت کو یہ کر کے کرتا بیٹی کو لینے سرے شاہ آیا تھا بیٹی کو لینے سرے شاہ خدا آیا تھا بیٹی کو لینے سرے شاہ ہودا آیا تھا بیٹی کو لینے سرے شاہ خدا آیا تھا بیٹی کو لینے